لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے